جامع بن مطر نے الغمہ بن وائل سے مذکورہ بالا سنت سے اسی کے مثل بیان کیا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار انسٹھ